مقتل میں جانا چاہتا ہوں موت اچھی پانا چاہتا ہوں میں خوب میں نہانا چاہتا ہوں میں سر کو کٹانا چاہتا ہوں مقتل میں جانا چاہتا ہوں موت اچھی پانا چاہتا ہوں میں خوب میں نہانا چاہتا ہوں میں سر کو کٹانا چاہتا ہوں میں خوب میں نہانا چاہتا ہوں سر کو کٹانا چاہتا ہوں الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا مجبور سے مسلم بھائی جہاں بارود میں بھونا جاتا ہے معصوم سے میرے بچوں کو نیزوں پہ نچایا جاتا ہے مجبور سے مسلم بھائی جہاں بارود میں بھونا جاتا ہے معصوم سے میرے بچوں کو نیزوں پہ نچایا جاتا ہے ماں بہن اور بیٹی کی جا ناموس کھیلا جاتا ہے میں ان کو بچانے کی خاطر جا اپنی لٹانا چاہتا ہوں ماں بہن اور بیٹی کی چیزاں ناموں سے کھیلا جاتا ہے میں ان کو بچانے کی خاطر جا اپنی لٹانا چاہتا ہوں میں ان کو بچانے کی خاطر جا اپنی لٹانا چاہتا ہوں الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا میں خود کو مسلمان کہتا ہوں اسلام کو برحق جانتا ہوں ایمان ہے اللہ پر میرا میں اس کو خالق مانتا ہوں ہوں ایمان ہے اللہ پر میرا میں اس کو خالق مانتا ہوں میں امتی احمد مرسل کا میں ان کو نبی پہچانتا ہوں میں بات نبی کی مانوں گا میں عہد نبانا چاہتا ہوں میں امتی احمد کا میں ان کو نبی پہچانتا ہوں میں بات نبی کی مانوں گا میں عید نبھانا چاہتا ہوں میں بات نبی کی مانوں گا میں عہد نبھانا چاہتا ہوں الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا دنیا مقتل میں جانا چاہتا ہوں موت اچھی پانا چاہتا ہوں میں خون میں نہانا چاہتا ہوں میں سر کو کٹانا چاہتا ہوں میں خون میں نہانا چاہتا ہوں میں سر کو کٹانا چاہتا ہوں الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع دنیا الوداع